بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں جنید زیدی اور میں عطاء اللہ کلیم آپ کے ساتھ ہم ڈسکس کر رہے ہیں نومیریکل انالیسس نومیریکل جس میں نمبر کی بات چیت ہو رہی ہے جس کے اندر ہم کیلکولیشن کی بات چیت کر رہے ہیں اور جب بھی نمبرس کی بات چیت کرتے ہیں تو غلطی کا اعتماد کافی ہوتا ہے آج کا لیکچر جو ہے غلطی کے بارے میں ہے ایرر کے بارے میں ہے ٹھیک ہے ایررس کس طرح کے ہوتے ہیں کہاں پہ ہوتے ہیں کس طرح سے آدمی غلطی کرتا ہے وہ ساری چیزیں جو ہے نا ہم لوگ آج اسٹڈی کریں گے ٹھیک ہے جیسے ہم نے لاسٹ ٹائم آپ کو بتایا تھا کہ یہ دو لیکچر جو ہے نا بیسیکلی چیپٹر ون ہے جس میں ہم جنرل بات چیت کریں گے اس کے بعد ہم اسپیسیفک ٹاپکس کی بات چیت کریں گے ہم نے ساری چیزوں کو نومیریکلی کیلکولیٹ کرنا ہے انالائز کرنا ہے اس کے لیے ہم تیاری کر رہے ہیں جس میں نان لینئر ایکویشنس کی بات کریں گے سسٹم آف لینئر ایکویشنس کی بات چیت کریں گے ڈیفرینسیشن کی بات کریں گے انٹیگریشن کی بات چیت کریں گے اور آرڈنری ڈیفرینشیل ایکویشنس کی بھی بات چیت کریں گے تو جب ہم کیلکولیشن وغیرہ کر رہے ہوں گے تو ہم دیکھیں گے کسی جگہ پہ غلطی ہو سکتی ہے کہاں کہاں پہ کس کس جگہ پہ غلطی ہو سکتی ہے تو وہ آج کا جناب ٹاپک وہی ہے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں وہاں سے جہاں پر ہم نے پچھلے لیکچر میں چھوڑا تھا ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے اسٹارٹ کرتے ہیں ہم جی بالکل جی، ہم نے بتایا تھا کہ اس میں ہم کیا کیا ٹاپکس کور کریں گے یہ دوبارہ سے ایک دفعہ بتا رہے ہیں کہ انٹروڈکشن جو لاسٹ لیکچر تھا اور آج کا لیکچر ہے اس کے بعد جو ہم بات کریں گے solution of non linear equation اس کے بعد ہم بات کریں گے solution of linear system of equation and then after that approximation of eigen values and then next is the interpolation and polynomial approximation اس کی بات کریں گے اس کے بعد نومیریکل ڈفرینسیشن کی بات ہے نومیریکل انٹیگریشن کی بات ہے اور اس کے بعد سب سے اہم امپورٹنٹ جو ہے وہ ڈفرینشیل اکویشنس کے نومیریکل سولوشن کی بات چیت کریں گے یہ ہم نے لاسٹ ٹائم بھی ان کو بتایا تھا بچوں کو جی بالکل تو ایک دفعہ آج دوبارہ سے ہم نے ریوائز کر دیا کہ یہ ٹاپکس ہم کور کریں گے آج کا لیکچر اور یہ ان کے لیے امپورٹنٹ ہے آج کے لیکچر میں غلطیوں کی بات چیت کریں گے ہم اس غلطی کی نہیں کریں گے جو آج سے پچیس سال پہلے ہم نے شادی کر کے کی تھی <laughs> آج کوئی اچھی بات دوسری غلطیوں کی بات ایررز کی بات شروع کر اتنی سنگین نہ ہو جی لیٹ اسٹارٹ دا ٹاپکس جی ٹوڈے کیا کرنا ہے آج کے دن ہم نے آج کا ٹاپک ہے ایررز ان کمپٹیشن کہاں کہاں کس کس جگہ پر غلطی ہو سکتی ہے آدمی کمپٹیشن کرتا ہے تو غلطیاں تو ہوں گی نا کبھی معلوم ہوا کہ تھری فور زیادہ ٹویلو کی بجائے تھرٹین کہہ دیتے ہیں نا کسی کو غلطی ہو سکتی ہے اب ٹویلو بھی اگر کہہ دیں تو ٹویلو کا کیا مطلب ہے ٹویلو کا مطلب ہے کہ ٹویلو ایگزیکٹلی اسپیسیفک آپ سے کہا کہ بارہ بجے آ جاؤ بارہ بجے تو آ گئے اب بارہ بج کے ایک منٹ پہ کیا کرنا ہے یا الیون ففٹی نائن پہ کیا کرنا ہے تو یہ بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا تو اس میں کہیں نہ کہیں غلطیاں ہو سکتی ہیں آپ کچھ تھوڑی سی مثالیں دیں گے ایررز کے بارے میں کچھ بہت ساری ابھی آپ نے ٹائم کی بات کی تو ٹائم کے حوالے سے ہی میں یہ کہوں گا کہ مثال کے طور پر اگر ہم کوئی بھی ٹائم فکس کرتے ہیں گیارہ بجے بارہ بجے ساڑھے گیارہ وٹ ایور ٹائم تو اس میں ایک غلطی جو بیچ میں ہر بار ہو جاتی ہے وہ یہ ہے کہ تمام گھڑیاں ایک وقت کے اوپر نہیں ملی ہوئی ہیں نو میٹر ویٹ انلیس کے آپ ان گھڑیوں کو اسٹینڈرڈائز کریں ان کو ایک وقت پہ ملائیں تو تب کہیں جا کے یہ ہوگا تو اکثر آپ دیکھیں گے کہ جب بھی کبھی ٹائم ملائیں میں ایگزیکٹ ٹو ایگزیکٹ کی بات کر رہا ہوں تو وہ کبھی نہیں ہوگا کبھی ٹائمز میچ نہیں کریں گے یہ اس بات کا ایک ثبوت ہے کہ آپ کو غلطی کا ہر وقت عمل ہر وقت غلطی کا امکان رہتا ہے تو یہ ایک سادہ سی مثال ہے لیکن غلطیاں بے شمار ہوتی ہیں کیلکولیشنز میں نمبرز میں ایسٹیمیشنز میں جمع تفریق کرنے میں اور پھر اور اس کی آگے مثالیں یہ ہیں کہ ہم اس کی جتنی باریکی میں جائیں ڈیسیملز میں اس کو ایکسٹینڈ کریں تو پھر غلطی کے زیادہ امکانات رہتے ہیں بہت ساری غلطیاں تو ہماری اسٹیٹمنٹس میں ہی شامل ہوتی ہیں ہمارے ان پرابلمز میں شامل ہوتی ہیں جو ہم ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے علاوہ ہم نے ان کو فارمولیٹ کیا ہوا ہے باقاعدہ اس سیکشن کو کیٹیگرائز کیا ہوا ہے تو ڈاکٹر صاحب ذرا موٹی موٹی کیٹیگرائزیشن بتائیے پھر میں ان کی کچھ مثالیں بھی دیتا ہوں جناب اسٹارٹ کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب نے بات کی تھی گھڑیوں کی تو ایک صاحب سے ہم نے کہا کہ یار ہماری تو گھڑیاں آپس میں ملتی نہیں ہیں تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں جمہوری نظام ہے ہر گھڑی کو آزادی ہے اپنی رائے خود کہہ دے کوئی فرق نہیں پڑتا <laughs> اگر کسی جگہ گیارہ بج کر چار منٹ ہیں دوسرے نے گیارہ بج کر پانچ ہے تو کون سا اتنا فرق پڑ جائے گا لیکن فرق پڑتا ہے یہ فرق اس وقت پڑا جس وقت میں انگلینڈ گیا اور کہا کہ ایٹ فورٹی ایٹ پہ ٹرین آئے گی اور میں اتفاق سے ایٹ ففٹی ون پہ پہنچا تو دیکھا ٹرین جا چکی تھی جب مجھے احساس ہوا کہ ڈیجیٹل واچ میں یعنی کہ جس کے اندر نمبرس ہوتے ہیں اور یہ جو جس کے اندر آرمس ہوتے ہیں اس میں کتنا فرق ہوتا ہے ٹھیک ہے جناب تو یہ چیزیں ہم دیکھتے چلیں گے آپ کے ساتھ اور بات چیت کرتے چلیں گے اب آتے ہیں ایررز ان کمپٹیشن کی طرف بات تو سب سے پہلی چیز جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ایررس ہیں پروسیس کو انالائز کر لیں کہ کتنا مارجن آف ایرر ہوتا ہے لاسٹ ٹائم ہم جب بات کر رہے تھے کہ ایک دوست کو کہا ہے ایک بجے وہ دوست اچھا تھا آپ سوا ایک بجے آ گیا آپ نے مائنڈ نہیں کیا پھر اس کے بعد بہت زیادہ اور اچھا دوست ہے ڈیڑھ بجے آ جائے گا تو کوئی بھی مائنڈ نہیں کریں گے لوگ تو قیامت تک انتظار کرنے کی بات چیت کرتے ہیں نا دوستوں کی ہم انتظار کریں گے تیرا یاد ہے تو کوئی بات نہیں ایررس میں اب ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے ٹالرنس ہے کس جگہ پہ کتنا ایرر آپ ٹالریٹ کر سکتے ہیں کتنے کتنا نہیں کر سکتے ٹھیک ہے کسی وقت آپ پانچ منٹ ویٹ نہیں کر سکتے کسی وقت آپ ایک گھنٹہ ویٹ کر سکتے ہیں کسی وقت آپ پوائنٹ زیرو ون سیکنڈ کی بات کرتے ہیں کسی جگہ point zero zero one second کی بات کرتے ہیں جب ہم سینسٹیو ایکسپیریمنٹس کی بات کرتے ہیں مثال کے طور سے جب اسپیس شٹل اوپر جاتی ہے تو وہاں پہ point zero zero one second کی بھی بات کرتے ہیں کہ وہاں پر کتنی تیزی کے ساتھ کتنی اسپیڈ کے ساتھ کتنے اس انوائرمنٹ کے ساتھ وہ جاری ہوتی ہے وہ سینسٹیو کی بات کرتے ہیں دوسری طرف سے اور آ جائیں آج کل اگر ہم جاتے ہیں وزن میں ایک کلو کی بجائے اگر ایک کلو تھوڑا سا ایک گرام زیادہ آ جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ایک کلو بیس گرام زیادہ آ جائے تو کوئی بھی فرق نہیں پڑتا لیکن اگر جس وقت آپ سونا لینے جائیں تو پھر آپ دیکھیں کتنا فرق پڑے گا آپ تو مائنڈ فوراً کہیں گے جی بیس گرام سونا پندرہ ہزار روپئے بیس ہزار روپئے میں تو نہیں چھوڑ سکتا اسی طریقے سے جس وقت آپ کیمیکل کمپاؤنڈس کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر بھی ٹالرنس لیول ہوتی ہے پھر اس کے بعد اور آگے جائیں جب آپ کو دوا دیتے ہیں میڈیسن دیتے ہیں ٹھیک ہے نا میڈیسن دیتے ہیں اگر ذرا سا بھی ایک ایم جی بھی زیادہ ہو جائے تو اس کا ریئیکشن کتنا خطرناک ہو سکتا ہے جب یہ اینستھیسسٹ ہوتے ہیں جو آپ کو اگر خدا نخواستہ کبھی آپریشن ہو اور وہ بے ہوش کرتے ہیں تو بہت ایگزیکٹ کیلکولیشن کرتے ہیں اگر زیادہ دے دیں گے تو بندہ چلا جائے گا کم دیں گے تو آپریشن درمیان اٹھ جائے گا تو یہ جناب چیزیں ہوتی ہیں جس کو ہم دیکھتے ہیں کہ ایررز یا کتنی آپ کے پاس فلیکسیبلٹی ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب تو ہم تینوں ایررز کی بات کریں شروع کریں اگر آپ کہیں تو نہیں اس سے پہلے میں تھوڑا سا ان کو ایک مثالیں ایک دو اور دینا چاہوں گا جیسے آپ نے I have taken cue from what you have just said کہ ایک مثال ہے ایگزیکٹنیس کی پرسیجن کی انجینئرنگ کی آپ نے اسپیس کی ایک مثال دی تو میں ایک دو چھوٹی چھوٹی چیزیں میرے ذہن میں آئیں میں نے کہا میں اسٹوڈنٹس کو بتاؤں اور ان کی توجہ دلاؤں مثال کے طور پر دیکھیے جو نظام کائنات ہے بڑا کمپلیکیٹڈ ہے زمین اٹ سیلف گھوم رہی ہے اور پھر یہ سورج کے گرد بھی چکر لگا رہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر اس موومنٹ میں ہم یہاں سے زمین سے فلائی اسٹیشنس تک اس پہ یہ جو ہے امریکنز یا ناسا والے اسپیس شٹل بھیجتے ہیں جو کہیں وہاں پر جا کر آلریڈی جو کوئی ان کا مانیٹرنگ اسٹیشن ہے اس کو جا کے ڈاک کرتا ہے ملتا ہے اور اس سے مل کے جو بھی انہوں نے کام کرنا ہوتا ہے کریکٹو میجرز ہوتے ہیں کر کے واپس آ جاتے ہیں اس میں کتنی میتھمیٹیکل کمپیوٹیشن انوالو ہوگی کتنی ایکوریسی انوالو ہوگی کہ آپ دیکھیں کہ بہت ہائی اسپیڈ پہ یہ شٹل ٹریول کرتی ہیں اگر ایک سیکنڈ کا فرق پڑ جائے تو ان کے جو ڈسٹینسز ہیں وہ کہیں کے کہیں چلے جائیں گے تو آپ سائنٹسٹ کی ایکوریسی اور کمپیوٹیشنز کا اندازہ اس سے لگا لیں کہ زمین کی گردش اس کی پلیسمنٹ شٹل کی پلیسمنٹ سیٹلائٹ اسٹیشن کی پلیسمنٹ اس کی اسپیڈ اور اینگل آف ڈائریکشن ان تمام چیزوں کو اور دوسرے پیرامیٹر جو انوالو ہوتے ہوں گے ان کو مد نظر رکھے ہوئے وہ اتنی پرسائز کیلکولیشن کرتے ہیں کہ اس میں ایک one second can make a difference of thousands of kilometres تو کیونکہ جو زمین سے نکلنے کے لیے اس کی گریوٹی سے آپ کا علم میں ہوگا کہ وہ need about twenty four thousand miles per hour کی اسپیڈ چاہیے اس گریوٹی سے نکلنے تو اتنی اسپیڈ تو کم سے کم ہوگی کہ جو بھی یہاں سے وہیکل uh, ٹریول کرتی ہے تو ایک یہ مثال تھی میں نے دی کہ آپ کو کہ ان کی بالکل غلطی کا کی گنجائش نہیں ہے otherwise it can result in a great loss of missions and everything second میں ایک مثال جو میرے اوپر خود گزری وہ یہ ایکسپیریمنٹس بڑی مزدار چیز ہے تو جب ہم بچپن میں ایسے پڑھتے تھے thousand of an inch thousand of a centimetre تو ایسے اس وقت میں چھوٹا بھی تھا کوئی خیال نہیں سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ تھاؤزینڈ آف این انچ کیا ہوتا ہوگا نظر بھی نہیں آتا لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ while I was doing some research work in laboratory تو مجھے کچھ انسٹرومینٹس بنانے پڑے کہ جن کی پرسیجن اس طرح سے تھی کہ وہ جو ایک ایک سلنڈر میں دوسرا سلنڈر فٹ کرنا تھا تو لیت مشین پہ خود بنانا پڑتا تھا اور اس کو اس کو اس کی ڈرلنگ اس کی ملنگ اس کی تمام کام خود کرنا پڑتا تھا تو کیونکہ اتنی زیادہ ایکسپیرئنس نہیں تھا یہاں ہم نے سیکھا نہیں تھا تو میں نے وہ تھاؤزینڈ آف این انچ مجھ سے اس کا ڈائمیٹر زیادہ بن گیا جو ایک سلنڈر کو میں نے دوسرے سلینڈر میں فٹ کرنا تھا you will believe it or not کہ وہ اس میں سلینڈر فٹ نہیں ہوتا تھا کتنا فرق تھا تھاؤزینڈ آف این انچ اگر ہم دیکھیں تو وہ ہمیں بہت مائنر معلوم ہوتا ہے لیکن thousand of inch has a meaning and have seen it myself اور میں آپ کی توجہ اس طرف دلانا چاہتا ہوں کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ ہمیں ان کا بالکل خیال کرنا پڑنا چاہیے اور at least we should be aware کہ if we are making a mistake تو اس کا کیا مسٹیک کا لیول کیا ہے کتنا ایرر ہم نے انٹروڈیوس کیا ہے کتنا ایرر اگر ہم کر لیں تو اس سے کوئی حرج نہیں اور کتنا ایرر ہمیں نہیں کرنا چاہیے یہ تمام لمیٹیشنز ہیں جن کی موٹی موٹی کیٹیگریز ہم آگے کرنا چاہیں گے تو جی سر جی بس میں کہنا چاہتا تھا میں نے کہا میں توجہ اسٹوڈنٹس کی دلاؤں اس بارے میں اور پھر اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں جی ڈاکٹر صاحب تھینک یو یہ جو ہمارے پاس سلائڈس آپ کی اسکرین پر ہے اس میں ہم نے یہ بتایا ہے پہلے دن سے ہی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی نیومیریکل کیلکولیشن ہے اس میں کہیں نہ کہیں ایرر ہو سکتے ہیں اور ان ایررز کے سورسز کو دیکھیں کہاں کہاں پہ ایرر ہو سکتے ہیں کہ یعنی کہ جڑ دیکھیں کہ جہاں سے یہ غلطی ہونے کا احتمال ہے تو آگے چلیں جناب ہم نے کہا کہ تین طرح کے ہمارے پاس ایررز ہوں گے کون کون سے تین ایررز ہیں جناب ایک تو پہلی چیز انہیرنٹ ایرر جس میں مینوفیکچرنگ فالٹ ہے جس کہتے ہیں نا عام لفظوں میں انہیرنٹ ایرر وہ کہ شروع سے ہی فرمائی غلط ہے دوسری چیز یہ لوکل راؤنڈ آف ایررز ہیں اور تیسرے جو ہیں لوکل ٹرنکیشن ایررز ہیں پہلے میں عام فیم میں بتاتا ہوں آپ کو اس کے بعد پھر میتھمیٹیکل بتاتے ہیں مثال کے طور سے کہ یہ انہیرنٹ ایرر ہے اب اگر ڈاکٹر صاحب سے میں ریکویسٹ کروں کہ جی آپ لاہور چلیں کیسے چلیں موٹر وے سے چلیں اور ہم نے یہ ڈیسائڈ کر لیا ہے کہ جی دو بجے ڈاکٹر صاحب اسلام آباد سے چلیں گے تو حساب کتاب کیا کہ جی موٹر وے پہ یہ کہیں رکیں گے تھوڑا سا کھائیں گے پئیں گے تو یہ ساڑھے چھ بجے کے قریب پہنچ جائیں گے یہ ایک سواری بڑی اچھی ہے اسی طریقے سے جہاز کے اندر بھی ہے کہ اسلام آباد سے اگر یہ فلائٹ آٹھ بجے چلے گی تو لاہور آٹھ پینتیس پہ آٹھ چالیس پہ لینڈ کر جائے گی ڈپینڈنگ کس بجے ٹیک آف کیا اب ڈپینڈنگ اور ٹیک آف کی بات یہ ہے کہ ہم یہ پرزیوم کرتے ہیں کہ جہاز آٹھ بجے چل پڑا ہوگا ڈاکٹر صاحب دو بجے وہاں سے چل پڑے ہوں گے لیکن اگر ڈاکٹر صاحب چلے ہی تین بجے ہوں گے تو یہ کیسے ساڑھے چھ بجے پہنچیں گے یہ تو ساڑھے سات بجے پہنچیں گے تو بعض اوقات ہم اس کو جب ڈیفائن کرتے ہیں اپنے پرابلم کو تو وہ پرابلم کے اندر ڈیفینیشن میں یا پرابلم کی اوریجنلی جب ڈیفائن کرتے ہیں اس کو ایکسپلین کرتے ہیں تو اس میں کوئی نہ کوئی غلطی رہ جاتی ہے اب مثال کے طور سے دوسرے لے لیں گھر آپ بنا رہے ہیں گھر آپ نے ایک اسٹوری کا بنانا ہے آپ نے کہا کہ ایک اسٹوری کا تو آپ نے اس کے حساب سے بنیادیں رکھیں اس بنیاد کے اوپر آپ نے کہا کہ ایک اسٹوری کا گھر بن جائے گا جس میں لنٹر کی چھت ہوگی اور وغیرہ وغیرہ تھوڑے سے اوپر بھی آپ گھوم سکتے ہیں جا سکتے ہیں لیکن اتفاق سے آپ کا یہ خیال آیا پانچ سال کے بعد دس سال کے بعد آپ کہیں اور ٹرانسفر ہو گئے آپ نے گھر کسی کو بھیج دیا اس نے کیا کیا کوشش اس کے اوپر ایک اور اسٹوری بنانے کی کوشش کی اب اس کی جو فاؤنڈیشن تھی وہ کس کے لیے تھی وہ تو ایک اسٹوری کے لیے تھی تو کیا ہوگا یہ گھر بیٹھ جائے گا تو یہ کیا تھا اس کے اندر ایک انہرنٹ ایرر تھا کہ یہ گھر دو منزلوں کے لیے بنا ہی نہیں تھا تو جب دو منزلوں کے لیے بنا نہیں ہے تو اس پہ کیوں آپ بناتے ہیں اسی طریقے سے جو پرابلم کے اندر اوریجنلی اگر ڈیفینیشن ہی غلط ہیں تو آپ کا آگے جو سولوشن ہے وہ غلط ہوگا تو یہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پرابلم ڈیفینیشن ہی صحیح نہیں ہوتی ہیں میں نے آپ کو ابھی اور مثالیں دوں گا ان اس کے بعد دوسرا لوکلی راؤنڈ آف ایرر ہم نے لاسٹ ٹائم بھی بات کی تھی کہ اگر 2.34567 ہے اور 2.34 پہ ہم رک جاتے ہیں تو آگے کے جو 567 ہیں ہے وہ کہاں جائیں گے وہ بینک اکاؤنٹ والے بات یاد ہے کہ وہ کسی کے پی ایم میں چلے جائیں گے اسی طریقے سے ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی ہے پریسیجن وغیرہ کی وہ بھی یہاں پر آتی ہے جس کے اندر ہم راؤنڈ آف ایرر کرتے ہیں کہ راؤنڈنگ کر کی ہو سکتا ہے انہوں نے 2.345 پہ کر لیا ہو وہ چاہتا ہو 2.3456 پہ یا 2.345678 تک جانا چاہتا ہو وہ دیکھنا پڑتا ہے اور لاسٹلی ٹرنکیشن ایرر یہ بھی راؤنڈ آف کی ایک خاص قسم ہے کہ آپ راؤنڈ آف اپ کرتے ہیں یا ڈاؤن کرتے ہیں ٹرنکیشن میں آگے کو کتنا چھوڑتے ہیں راؤنڈ آف کا مطلب یہ کہ 2.345 کو آپ 2.35 کہتے ہیں یا 2.34 کہتے ہیں یہ راؤنڈنگ آف ہو گیا اور کو اگر 2.34 کو ہم ٹرنکیٹ کر دیں تو وہ کیا چیز ہوتی ہے یہ تین طرح کے ایررز جو ہیں ہم ڈسکس کریں گے اس کو تھوڑا سا ہم بتا دیں گے بچوں کو اور اس کے بعد یہ لوگ کیلکولیٹ کر لیں گے جی۔ وہ تو بڑا آسان سا ہے جو ہم لوگ بہت کرتے تھے انڈر روٹ ٹو کا ٹو کا جو اسکوائر روٹ لیتے ہیں اور اس کی ویلو ایکٹ نہیں نکلتی کیونکہ ان نمبروں میں ان کو جتنا ہم آگے ایکسٹینڈ کرتے جائیں ایسے ایکچولی ریشنل نمبرس کی کیلکولیشنز میں ایررز آلریڈی انوالو ہوتے ہیں تو چاہے وہ روٹ ٹو کے فارم میں ہو چاہے وہ پی اوور کیو کی فارم میں ہو تو یہ نمبرز ان کے جو ایررز ہیں وہ اس میں آلریڈی شامل ہیں اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے کس حد تک اس ایرر کو الاؤ کرنا ہے اسی طرح انہرنٹ کے حوالے سے انہرنٹ ایررز کے حوالے سے یہ بات بھی دیکھنے کے توجہ کے قابل ہے یا توجہ چاہتی ہے کہ بیسیکلی جس وقت بھی ہم میتھمیٹیکل اور انجینئرنگ پرابلم ڈیفائن کریں تو اس کے تمام پیرامیٹرز کو ممکنہ حد تک انکلوڈ یا ایکسکلوڈ کر دیں کہ ہم جن چیزوں کو کنسیڈر کر رہے ہیں اس کا کیا اثر ہونا ہے اور جس چیز کو ہم ایکسکلوڈ کر رہے ہیں اس کا کیا اثر ہونا ہے تو that will take care of some of the errors اور that will try to improve the definition of the problem itself کیونکہ اگر پرابلم ہی ہم صحیح طرح سے ڈیفائن نہیں کریں گے تو پھر اس کے بعد اس کا جو آگے سولوشن نکلے گا وہ ڈیفینیٹلی غلط ہوگا ایررس کے بارے میں اس طرح سے uh, جو آگے ہم مثالیں دی تین کیٹیگریز ڈاکٹر صاحب نے ابھی بتائی uh, اس میں اگر میں ایک اور نمبر لوں جیسے ریشنل نمبرس کی کیلکولیشنز میں میں نے عرض کیا کہ ہمیں پرابلم آتا ہے تو آپ پی اوور کیو کی مثال لے لیں تو اس میں any two numbers dividing each other or not giving us the exact answer تو two by three for example ایک نمبر ہے اور ٹو بائی تھری کو اگر آپ ڈیوائڈ کریں تو یہ zero point six six six six six ہی چلتا چلا جائے گا اور ختم نہیں ہوتا ہے اب اس اس نے کبھی ایگزیکٹ آنسر تو ہمیں دینا ہی نہیں ہم کیا آنسر توقع کرتے ہیں کیا ریسٹرکشن اس کے اوپر لگائیں کہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ جو ایرر بیچ میں انٹروڈیوس ہو رہا ہے وہ کتنا ہوگا اس کی کیا امپلیکیشنز ہوں گی تو یہ ڈپینڈ کرے گا کہ ہم پہلے سے ہی ڈیفائن کریں کہ وی نیڈ دا نمبر اور two by three in decimal terms up to later سے تھری ڈیجٹس فور ڈیجٹس اور فائیو ڈیجٹس پھر اس میں آگے دو تین سب کلاسز آتی ہیں جن کو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم یا تو اس نمبر کو راؤنڈ آف کریں گے یا پھر ہم اس کو ڈراپ کر دیں گے تو اگر ہم اس کو ڈراپ کر دیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ چاپنگ آف ایرر ہے کیونکہ ہم نے اس کو ڈراپ کر دیا اور اگر ہم اس کو راؤنڈ آف کرتے ہیں تو still we have introduced an error کیونکہ وہ ہم نے ایگزیکٹ نمبر تو کیلکولیٹ کیا نہیں تو ہم اس کو کہتے ہیں وی وی ڈیفائن اٹ اور categorize it as rounding off error کیوں ڈاکٹر صاحب اسی طرح بالکل ٹھیک ہے جی ڈاکٹر صاحب نے بھی ایک uh, کیا تھا کہ ٹو کو تھری سے ڈیوائڈ کیا تھا پوائنٹ سکس سکس سکس ٹھیک ہے نا یہ point six six six six چلتا ہی جائے گا کبھی ختم نہیں ہوگا ہم لوگ میتھمیٹیشن کیا کرتے ہیں اس کو پوائنٹ سکس کے بعد اوپر ایک ڈاٹ لگاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہیں پہ یہ ختم ہو گیا پوائنٹ سکس اوپر ایک ڈیسیمل پوائنٹ لگاتے ہیں اردو میں کہتے ہیں اس کو نقطۂ اشاریہ یعنی کہ پوائنٹ سکس ڈاٹ اس کا مطلب یہ ہے کہ point six six six six اس پہ غالب نے ایک بڑا اچھا شعر کہا ہے یاد رکھیں ڈیسیمل یہ نقطۂ اشاریہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ وہاں پر آگے چلے گا رکے گا نہیں یہ سکس جو ہے آگے چلتا جائے گا غالب کہتے ہیں تیرے وعدے کی کل پر نقطۂ اشاریہ شاید تیرے وعدے کی کل پر نقطۂ اشاریہ شاید مدور پھیلے گا یہ حساب آہستہ آہستہ تو یہ سبجیکٹ بھی آہستہ آہستہ آگے چلے گا اسی کے اوپر آگے چلتے ہیں جناب ایررس ہم نے آپ کو بتایا کہ کس طرح سے ہوتے ہیں کہ جس وقت کے پرابلم آپ ڈیفائن کرتے ہیں تو اس کو غلط ڈیفائن کر دیتے ہیں جو بیسز ہوتے ہیں جو ایزمشنس ہوتے ہیں وہ صحیح نہیں ہوتے ہیں مثال کے طور سے آپ نے کہا کہ جی آج بسنت منائیں گے بڑی اچھی بات ہے بسنت منائیں لیکن آپ محکمہ موسمیات سے پوچھنا بھول گئے کہ بارش آج تو نہیں ہونی ہے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے پہلے پرڈکٹ کی ہوگی کہ بارش آج ہونی ہے اگر بارش ہونی ہے تو آج بسنت کیسے منے گی بسنت تو نہیں بن سکتی نا ٹھیک ہے کمرے میں پتنگ بازی نہیں ہو سکتی ہے تو جو بیسیکلی آپ کے پاس ہیں ہیں ان کو ڈیفائن کرنا ہوتا ہے جس وقت آپ گھر بناتے ہیں تو اس کے لیے دیکھتے ہیں کہ فاؤنڈیشن کیسی ہے اس کے لیے سوائل کیسا ہے کتنے نیچے جانا ہے آپ نے کس قسم کی فاؤنڈیشن ہے کتنی سخت فاؤنڈیشن ہے اور اس کے بعد پھر آگے چلتے ہیں یہ ایکسپیریمنٹس ہے یہ ڈیزائن ہے ہم جو جس چیز کی بات کر رہے ہیں کمپیوٹر پروگرامنگ کی بات کر رہے ہیں جب کمپیوٹر پروگرامنگ ہوتی ہے جب چیزیں ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں تو بہت اسپیسیفک کیلکولیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں آج کل تو بہت زیادہ سینسٹیو چیزیں آ گئیں مثال کے طور سے اینجیوگرافی کرتے ہیں اینجیوگرافی میں کیا کرتے ہیں ڈاکٹرس آپ کی ہارٹ کے اندر ایک چیز بھیج دیتے ہیں ٹھیک ہے نا باقاعدہ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں سوئی کے ساتھ وہ پہنچ رہی ہوتی ہے وہ اتنی اسپیسیفک ہونی چاہیے اتنی پرسائز ہونی چاہیے کہ وہاں پہ غلطی کی گنجائش نہیں ہوتی ہے اس ایرر کو ہم اوائڈ کرتے ہیں اسی طریقے سے آپ تھیلی میں اسکین کرتے ہیں جس کے اندر آپ کے اندر ریڈیو ایکٹیو مٹیریل تھوڑا سا ڈالا جاتا ہے اگر اس کی quantity point zero zero one milligram سے بھی زیادہ ہو گئی تو پھر دین تو آپ تو خود ایک نیوکلیر ریئیکٹر بن سکتے ہیں تو انہرنٹ ایرر جیسے میں نے بتایا کہ یہ بیسیکلی جب بھی آپ چیز کریں اس کو باقاعدہ اینالائز کریں دیکھیں اور اس کے بیس پہ آگے چلے اگر کسی جگہ غلطی رہ گئی تو آگے جواب کے اندر بھی غلطی آتی جائے گی تو یہ انہیرنٹ ایرر ہوتا ہے جیسے میں نے بتایا کہ شروع کے اندر ہی اگر فرما خراب خراب ہے مینوفیکچرنگ فالٹ ہے تو اس کو چیز کو توڑنا پڑتا ہے اس کو ٹھیک نہیں ہوتے تو ڈاکٹر صاحب جی میں نے بتایا کہ جیسے کہ انہیرنٹ کسی وجہ سے ہو سکتا ہے کوئی فزیکل میئرمنٹ میں غلطی ہوگی ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی مثال دی تھی وہ سلنڈر وغیرہ کی ایک اور میں مثال دیتا ہوں ایک جہاز کی اس کے اندر ایک چھوٹا سا پرابلم آ گیا تھا ایئر پلین میں شاید آپ نے کسی اور ٹیلی ویژن وغیرہ پہ دیکھا ہوگا ایک جہاز تھا جو کہ انگلینڈ سے ٹیک آف کیا اور اس کے بعد یورپ پہ جا رہا تھا تو اتفاق سے جو فرنٹ اس کی ونڈ اسکرین ہے وہ باہر نکل گئی باہر نکل گئی تو اس کا جو پائلٹ ہے نا اس پہ سے کیا باہر نکل گیا پائلٹ نے وہ نہیں باندھی ہوئی تھی سیٹ بیلٹ اور پائلٹ باہر نکل گیا اور وہ کوئی فورٹی منٹس تک پائلٹ باہر رہا اللہ میاں نے اسے زندگی دی ہوئی تھی اور بچ گیا لیکن اس میں پرابلم کیا ہوئی تھی کہ جب مینٹیننس کر رہے تھے تو جس کے تحت وہ یعنی جو اسکرو تھے وہ point zero zero one of an inch ذرا سا آ, کم تھکنیس کا لگا دیا تو جب اوپر جہاز گیا تو اتنا پریشر تھا اس پریشر میں کیا ہوا کہ وہ ونڈ اسکرین جو ہے وہاں سے وہ نکل گئی یہ ایک ذرا سی غلطی کی وجہ سے وہ پورا جہاز کریش ہو سکتا تھا بچ گئے سب لوگ کوئی اس میں نقصان نہیں ہوا کیونکہ کو پائلٹ جو تھا وہ بڑا اچھا ایفیشینٹ تھا اس نے جہاز کو لینڈ کر لیا لیکن اس واقعے کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ ذرا سی اس کی پریسیجن میں کمی آ گئی تو اتنا بڑا سانحہ ہو سکتا تھا اور جتنے بہت سارے جو ایکسیڈنٹس ہوئے ہیں جو بتاتے ہیں جو ایک تو بستفار کرنا چاہیے اسپیس شٹل جو 13 نمبر کریش ہو گئی تھی ایکسپلورڈ ہو گئی تھی اس کے اندر بھی کہتے ہیں کہ ذرا سا جو ہے فیول لیک ہو گیا تھا اسی طریقے سے جو کانکارڈ کا ایک ہی کریش ہوا ہے پیرس کے اوپر ٹیک آف کرنے کے فوراً بعد ہی اس میں بھی یہ ہوا تھا کہ وہ اس میں چھوٹا سا ایک لوہے کا ٹکڑا لگ گیا تھا ٹائر کے اوپر جس کی وجہ سے الٹیمیٹلی جہاز کریش ہو گیا تو ذرا ذرا سی غلطی جو ہوتی ہیں نا یہ بہت بڑے فیٹل ایکسیڈنٹ کے باعث بن سکتی ہیں ہم آپ کو ڈرا نہیں رہے لیکن وارن ضرور کر رہے ہیں کہ شروع کے اندر ہر چیز کا خیال رکھیے گا اور یہ چیزیں ہو سکتی ہیں اس طرح کے ایرر ہوتے ہیں انہیرنٹ کا میں نے آپ کو بتایا کہ میئرمنٹس کی وجہ سے ہو سکتی ہیں دوسری جو بات چیت ہم کریں گے ڈاکٹر صاحب وہ تھوڑا سا آپ اگر آپ چاہیں تو راؤنڈ آف ایررس کے بارے میں بتا دیں کہ کیسے ہم راؤنڈ آف میں غلطی کر جاتے ہیں جی بالکل راؤنڈنگ آف ایررس سے میں بات کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ ایررس کیا ہے ہمیں یہ یاد رکھنا because whatever we are talking about first we must define اور گیون انڈیکیشن کہ اس کا بیسس کیا ہے اس کی یارڈ اسٹک کیا ہے تو ایکچولی ایررز وڈ امپلائی کہ اگر ہم ایک ایکویشن بنائیں تو error will be equal to the true value of whatever we are considering minus the estimated value یا ویلو دیٹ از کمپیوٹیڈ تو ان دونوں کا جو ڈفرینس ہوگا وہ ایکچولی انڈیکیٹ کرے گا کہ جو ایررز ہم نے انٹروڈیوس کر دیا ہے تو یہ ایررز اسمال بھی ہو سکتا ہے لارج بھی ہو سکتا ہے اور کئی قسم کا ایررز ہو سکتے ایک ہی چیز میں مثال کے طور پر اب یہاں پر <clears throat> اس وقت میں نے بات کرنی ہے راؤنڈنگ آف ایررز کی تو راؤنڈنگ آف میں یہ ہے کہ اگر ایک نمبر ہے جیسے ٹو بائی تھری کی ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے مثال دی کہ اگر ہم اسے لیں تو یہ zero point six six six six six ہی آتا رہے گا تو جہاں پر بھی فرض کیا ہم نے تین ڈیجٹس کے بعد اسے روک دینا ہے تو فورتھ ڈیجٹ میں maybe we will compute we take it as seven کیونکہ یہ ہاف پوائنٹ فائیو سے زیادہ ہے تو we take it as seven now here we have introduced an error the actual value will be different from zero point six six six seven it uh, is difference from that so will of the to will be that have introduced تو یہ جو سیون ہم نے کیا یہ ہم نے راؤنڈ آف کیا اسی طرح سے الجبرے میں in all over algebra calculation یہ ایک اسٹینڈرڈ کنونشن ہے اسٹینڈرڈ میتھڈالوجی uh, ہے کہ اگر uh, آدھے سے زیادہ نمبر ہو تو ہم اس کو ایک گن لیتے ہیں اور اگر آدھے سے کم ہو تو ہم اسے اگنور کر دیتے ہیں اور زیرو کر لیتے ہیں تو راؤنڈنگ آف وڈ مین کہ فار ایگزامپل ایک نمبر ہے zero point two three seven تو zero point two three seven کو اگر میں نے صرف دو ڈیجٹ تک لینا ہے تو میں اسے لوں گا زیرو پوائنٹ ٹو فور یعنی وہ جو سیون تھا اسے نیکسٹ ڈیجٹ کیونکہ وہ فائیو سے زیادہ تھا میں نے اسے راؤنڈ آف کیا اور تھری میں ون ایڈ کر دیا تو وہ زیرو پوائنٹ ٹو فور ہو گیا by the, by doing this although i have reduced the number of digits that i am considering but i have introduced a certain level of error similarly agar yahi number 0.232 ہوتا تو میں اس 2 کو اگنور کر دیتا اور میں صرف 0.23 رکھتا ٹو ریٹین ٹو ڈیجٹس تو اگر میں ایسے کرتا ہوں تب بھی میں نے ایک ایرر اکول ٹو 0.002 انٹروڈیوس کر دیا ہے so this is called rounding off error کہ میں جس وقت ایک نمبر کو راؤنڈ آف کر رہا ہوں تو اس کو کیونکہ میں ایک اپروکسیمیٹ ویلو دے دیتا ہوں which is higher than the actual value اور lower than the actual value therefore the error has been introduced and this error is known as rounding off error جی ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب تھینک یو ایک اور مثال لیتے ہیں مثال کے طور سے کہ آپ نے ایف ایس سی کا امتحان دیا ٹھیک ہے نا ایف ایس سی کا امتحان جب آپ نے دیا تو آپ کے پاس آپ کے جو نمبر آئے وہ کتنے آئے سکس ففٹی نائن آئے اب سکس ففٹی نائن نمبر آپ کے آ گئے اگر سکس سکسٹی آتے تو آپ کے پاس سکسٹی پرسینٹ یعنی فرسٹ ڈویژن ہوتی لیکن سکس ففٹی نائن آئے تو آپ کی سیکنڈ ڈویژن ہو گئی اب ایک بحث چل رہی ہے ایک آرگومنٹ ہے ایک ڈسکشن چل رہی ہے کہ کیا اس بچے کے جس کے سکس ففٹی نائن نمبر آئے اس کے سکس سکسٹی کر دینے چاہیے کچھ لوگ کہتے ہیں کرنے چاہیے کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں کرنے چاہیے کیوں جو لوگ اس کے سپورٹ میں سکس ففٹی نائن کو سکس کر دیں یعنی کہ یہ ہم راؤنڈنگ آف کر رہے ہیں کہ نیئرسٹ نمبر تک لے کے جا رہے ہیں جو لوگ سپورٹ کہتے ہیں کہتے ہیں یار چلو اچھا ہے اس کے اس کی کیریئر بن جائے گا تمام عمر فرضی ڈویژن لکھی جائے گی اور بہت ساری اس کے سپورٹ میں آرگومنٹ دیے جاتے ہیں دوسرے لوگ کہتے ہیں نہیں بالکل نہیں کرنا چاہیے سکس ففٹی نائن کا مطلب ہے سیکنڈ ڈویژن اگر آپ نے اس کو کر دیا تو جس بچے کے آلریڈی سکس سکسٹی ہیں اس نے تو محنت کر کے ارن کیے ہیں تو آپ نے اس کو اس کے برابر لے گئے اس کو وہاں تک آپ نے پہنچا دیا اب یہ ان ساری چیزوں کے لیے ایلیجیبل بن گیا جس کے لیے پہلے ایلیجیبل نہیں تھا تو وہ کہتے ہیں کہ ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے اس پہ ابھی کیونکہ یہ قسم کے بیہیویئر سائنس ہے ابھی تک کوئی اگریمنٹ نہیں ہوا ہے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک راؤنڈنگ آف سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے کیا نقصان ہو سکتا ہے ٹھیک ہے شاید آپ انڈیویجلی لیول پہ دیکھیں تو اس بچے کا فائدہ ہو رہا ہوگا لیکن ایز اے نیشن دیکھیں تو بہت سارے بچوں کا نقصان ہو رہا ہوگا یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ انڈیویجل کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں یا کلیکٹو سوسائٹی کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں دوبارہ آتے ہیں لوکل راؤنڈ آف ایرر کی طرف جو کہ ہم کمپیوٹر کی بات چیت کرتے ہیں ہم نے لاسٹ ٹائم آپ کو بتایا تھا نا جس کے اندر ہمارے پاس بیسز ہیں آپ کمپیوٹر میں کیا کرتے ہیں آپ ڈیسیمل کو ٹرانسفارم کرتے ہیں کس کے اندر بائنڈری کے اندر اور اسے کہتے ہیں ساری کیلکولیشن کرو جناب انٹرسٹ معلوم کرو اور ریٹ آف ریٹرن معلوم کرو وغیرہ وغیرہ وغیرہ اور کرنے کے بعد اسے کہتے ہیں ہمیں جواب ڈیسیمل میں دو یعنی کہ دو دفعہ کی ٹرانسفارمیشن آ رہی ہوتی ہے ڈیسیمل سے بائنری میں اور بائنری سے دوبارہ سے ڈیسیمل میں تو اس کے غلطی کا اعتماد ہو سکتا ہے ایرر ہو سکتے ہیں اور ایرر آتے ہیں ٹھیک ہے نا اس طرح کے local round off errors computer کے اندر کافی سارے آتے ہیں اس کو اوائڈ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کرتے ہیں بہت سارے طریقہ کار اس کے لیے ایجاد کیے گئے ہیں ہاں، آپ لوگوں نے بھی بہت سارے دیکھے ہوں گے تو ابھی ہم اس کو اور فردر ڈسکس کرتے ہیں کہ راؤنڈ آف ایرر کے اندر کیا فرق آتا ہے کیسے اس کو ہینڈل کرتے ہیں یہ ڈیفینیشنس کچھ لکھی ہوئی ہیں اس کے اندر آپ دیکھ لیں پڑھ لیں since computer stores information in binary form storing an exact decimal number in its binary form into the computer memory gives an error this error is computer dependent ٹھیک ہے نا کہ کمپیوٹر کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا کہ کس طرح کمپیوٹر لے رہے ہیں آپ بہت اچھا کمپیوٹر لے رہے ہیں بہت لے رہے ہیں بہت ایڈوانس لے رہے ہیں وہ کیا کرتا ہے اس کے کتنے اچھے الگوریتمس بنے ہوئے ہیں تو وہ اس پہ ڈیپینڈ کرے گا and this is on the computer error ہوتا ہے ایک تو میں نے انہیرنٹ بتایا تھا کہ جو کہ کمپیوٹر ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا ہے تو آپ نے اپنا خود ڈیفائن کیا ہوا تھا جبکہ یہ والا جو ایرر ہوتا ہے یہ کمپیوٹر ڈیپینڈنٹ ایرر ہوتا ہے اس کا ذرا سا ہم آگے دیکھ لیتے ہیں ایک دفعہ کیا ہوتا ہے کہ once again the same slide tells اس کہ آپ نے پہلے ڈیسیمل کے بائنری میں کیا اور بائنری سے دوبارہ سے ڈیسیمل میں کنورٹ کر دیا we go further this is called local round off error اب یہ دیکھیں اس کو ذرا غور سے کہ ہمارے پاس لکھا ہوا ہے zero point seven six two five یہ ڈاکٹر صاحب بڑی ایک انٹرسٹنگ سیپلپل بنتی ہے جی۔ ٹھیک ہے نا کہ اس کو اگر ہم بائنری میں ٹرانسفارم کریں گے تو ہمارے پاس کیا آئے گا اور بائنری سے دوبارہ سے اس کو ہم ٹرانسفارم کریں گے تو ہمارے پاس کیا آئے گا لیٹ سی ویری انٹرسٹنگلی اسے کہتے ہیں if a particular computer system has a word length of 12 bits only ٹھیک ہے نا آپ 12 بٹس کی اگر ہم بات چیت کر رہے ہیں دین دا ڈیسیمل نمبر از 0.7625 اگر آپ کے پاس 12 ڈیجٹس ہیں تو آپ کے پاس کیا ہے 0.7625 آ جائے گا ٹھیک ہے in the binary form as this this however it is equivalent to 0.76245 یہ جناب دیکھیں اس میں تھوڑی سی کمپیوٹر کی وجہ سے کتنا ایک جی۔ آ جاتا ہے ٹھیک ہے uh, بچوں کو پہلے فون وارن کر دینا چاہیے اس طرح کی چیزوں کو جی۔ کہ آپ کمپیوٹر کون سا استعمال کریں ایک کمپیوٹر استعمال کریں گے تو سکتا ہے جواب ڈفرنٹ آئے ہو سکتا ہے دوسرا کمپیوٹر استعمال کریں تو ڈفرنٹ جی۔ آئے اور نوٹ کیجئے کہ اس میں جو غلطی آ رہی ہے وہ اس لیے آ رہی ہے کہ کمپیوٹر کی کیپیسٹی بارہ ڈیجٹ سے اسٹور کرنے کی ہے اگر سولہ یا زیادہ ہوتی تو شاید یہ غلطی نہ ہوتی آگے چلتے ہیں جناب اب یہ کیا جو ہم بات چیت کر رہے تھے نا ابھی کہ یہ zero point seven six two five یا zero point seven six two four اس وجہ سے آیا کہ کمپیوٹر کے اندر کیپیبلٹیز کتنی ہیں یا کس طریقے سے وہ اس کو ایڈ کر رہا ہے سپریٹ کر رہا ہے اور آخر میں کس چیز کو چاپ آف کر رہا ہے یا راؤنڈ آف کر رہا ہے ٹھیک ہے نا یہ کمپیوٹر کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ کے پاس کس قسم کا کیسے ایرر آئے گا ٹھیک ہے and we will try to define this we define the error جو ڈاکٹر صاحب نے پہلے ڈیفائن کیا تھا یہ آپ کے پاس اسکرین کے اوپر آ گئی ہے اس کو پھر دوبارہ ڈیفینیشن کو دیکھ لیں error is true value minus computer value یہ چیز ہے نا کہ آپ نے کیا کیا کہ آپ کے پاس جو ٹرو ویلو ہے اور آپ نے جو کمپیوٹ کیا ہوا ہے اس میں کیا کتنا فرق آیا مثال کے طور سے کہ آپ نے دیکھا کہ آپ کی گھڑی کے اندر چھ بج کر ایک منٹ ہوا ہوا ہے لیکن ایک پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم ہے نا وہ پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم کہاں پر ہے نیشنل فزیکل اسٹینڈرڈ لیبورٹریز کے اندر بالکل کلاک موجود ہے وہ فریکشن آف اے سیکنڈ کے ساتھ ساتھ بالکل ویری پرسائزلی آپ کو ٹائم بتاتا ہے آپ جب خبریں سنتے ہیں ایک بجے بارہ بجے وہ ٹو ٹون بیپ آتی ہے نا وہاں سے آپ کمپیئر کریں گے کہ جی آپ کی گھڑی جو ٹرو ویلو ہے اور آبزرو ویلو کیا ہے کیلکولیٹڈ ویلو کیا ہے کمپیوٹر ویلو کیا ہے اگر آپ کے پاس چھ بج کر دو منٹ ہے تو آپ کی گھڑی دو منٹ تیز ہے وہاں چھ بجے میں یا پانچ بج کر اٹھاون منٹ ہے تو دو منٹ آپ کی گھڑی پیچھے ہے اب اس میں پوزیٹو بھی ہو سکتا ہے اور نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے ایرر دونوں ہو سکتے ہیں نا کہ پازیٹو بھی ہو جائے گا اور نیگیٹو بھی اگر ٹرو ویلو آپ کے پاس زیادہ ہے کمپیوٹر ویلو کم آئی ہے تو آپ کا پوزیٹو جواب آئے گا ٹرو ویلو آپ کے پاس کم ہے اور آپ کے پاس کمپیوٹر ویلو زیادہ آئی ہے تو جواب نیگیٹو آئے گا دیکھیے زیادہ تر جو ہم اس میں ڈیل کر رہے ہوتے ہیں وہ ایپسلوٹ ایرر کے اندر ڈیل کرتے ہیں ٹھیک ہے تو جناب ہمارے پاس یہ کچھ ڈیفینیشنس ہیں یہ آپ دیکھ لیں یہ ہم نے دو ڈیفینیشنس یہاں پہ ڈیفائن کی ہیں ایک ہمارے پاس کیا ہے once again I'll try to ایک ایپسلوٹ ایرر کی اور دوسری جو ہے ریلیٹو ایرر کی تو ڈاکٹر صاحب ایپسلوٹ تو ہم جو اسے میتھمیٹکس میں پڑھتے ہیں کہ جی، مطلب نیگیٹو پازیٹو کو اگنور کر دیتے ہیں وہ اس کو ذرا ایک دفعہ دوبارہ سے بچوں کو ریوائز کرا دیں ایپسلوٹ جی بالکل جی ایپسلوٹ ایرر سے مراد ہماری یہ ہوگی کہ جس طرح ہم کوئی بھی ایپسلوٹ نمبر لیتے ہیں کہ جی، نمبر کو کیلکولیٹ کرتے ہوئے whether we are doing a computation اور دا نمبر اٹ سیلف اس کا نگیٹو یا پازیٹیو سائن اگنور کرتے ہیں اور صرف ہم اس کا جو لینتھ ہے جو ماڈولس ہے وہ لے لیتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں absolute value of the number اسی حساب سے اسی ریلیونس سے ایپسلیوٹ ایرر کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں کہ جس وقت true value minus the computed value کیلکولیٹ کریں گے تو ابھی ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ نیگیٹو بھی آ سکتی ہے پازیٹیو بھی آ سکتی ہے depending upon which way we are going تو اگر ہم ایپسلوٹ ویلو لے رہے ہیں تو اس میں ہم نے جو سائن ہے اس کو اگنور کر دینا ہے اور صرف اس نمبر کو کنسیڈر کرنا ہے جو ہم نے ایرر انٹروڈیوس کیا ہے and we call that as absolute error تو اس کے ساتھ ہی ہم ڈیفائن کرتے ہیں relative error relative be absolute function یا نمبر جو وہ ہم کنسیڈر کر رہے ہیں تو یہ ڈیفینیشن ان کے بارے میں تو ہم اس سے آگے چلتے ہیں اور آتے ہیں لوکل ٹرنکیشن ایرر پر لوکل ٹرنکیشن ایرر کے لیے یہاں پر جیسے اگزامپل دی ہوئی ہے اسکرین میں آپ کے سامنے آ رہی ہے کہ اگر ہم ٹیلر سیریز یا مکلارن سیریز میں کیلکولس میں فنکشنز کو ایکسپینڈ کر سکتے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ یہ بہت اسٹینڈرڈ سیریز ہیں ایکسپینشنز ہیں سینکڑوں سوال آپ نے کیے ہوں گے کہ we expand a function about x naught you x equal to x naught یا ایکس ایکول ٹو زیرو یا ایکس ایکل ٹو اے اگر ایکس ایکول ٹو زیرو لیا جائے تو ہم کہتے ہیں کہ دس از اے میکلورن سیریز اور اگر x equal some general number لے لیا جائے we call it as as Taylor series اب جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ Taylor series expansion we can expand any function using the Taylor series تو یہ سیریز انفینائٹ uh, ہے in its nature it can go to but we cannot continue we have to stop somewhere اور جس پوائنٹ پر بھی ہم روکتے ہیں سے آفٹر این ٹرمس اور after a certain number of terms تو وہاں پر اس کے بعد ہم اسے ٹرنکیٹ کر دیتے ہیں تو اب جو ٹوٹل سیریز ہے تھیوریٹیکلی وہ وہ انڈیکیٹ کرتی ہے فنکشن کو تو جتنی نمبر آف سی جہاں پر ہم جا کر اگر این پر ہم جا کر رک گئے تو کے بعد این سے انفینائٹ تک جتنی بھی ٹرمز ہیں ان کی کچھ نہ کچھ کنٹریبیوشن تو ہے نا اور وہ کنٹریبیوشن جب ہم اگنور کرتے ہیں تو when we have truncated at that is when we have stop at n we have introduced the error that was coming from n plus one to infinite number of terms that would have been there if we have gone further with expansion of the function of Taylor series تو یہاں پر آپ کے سامنے مثال آ رہی ہے کوس ایکس کی کوس ایکس کو جب ہم ایکسپینڈ کرتے ہیں ون تو یہ آتا ہے one minus x square by two factorial plus x square by four factorial and we continue with this اور ٹرم آپ کے سامنے دی ہوئی ہے تو اگر ہم فرض کیا میں یہاں صرف تین ٹرمز لے لوں تو you can very well imagine کہ کتنی ٹرمز میں اگنور کر رہا ہوں تو ان تمام ٹرمز کی جو کنٹریبیوشن ہے that is been ignored and therefore that is the error I am introducing if I retain only the first three terms اسی طرح سے اب میں I can keep on continuing with other functions and their expansions مثال کے طور پر آپ سائن ایکس لے لیں تو سائن ایکس کی ایکسپینشن اگر ہم لیں تو وہ ہوگی x minus x cube over three factorial plus x with over five factorial اور اس کو بھی میں جتنے پر بھی جہاں پر بھی میں اسٹاپ کروں تو that means I have series there and the remaining part expansion اندر ایگزامپل ایک بڑا مشہور function exponential function e to the power x اگر ہم اسے ایکسپینڈ کریں تو آپ کو اچھی طرح سے یاد ہوگا the expansion of this is one plus x plus x square by two factorial plus x cube by three factorial plus x four by four factorial and again I can continue forever with this function تو اس میں بھی جہاں پر بھی جس اسٹاپ پر بھی ہم چاہیں let say I retain I stop at x to the power five divided by five factorial اگر میں یہاں پر رک جاؤں تو I have retained six terms تو باقی جو سارے ٹرمز ہیں وہ میں نے ساری اگنور کر دی اور ان کی ignorance means I have introduce that much error to in the actual value of e to the power x اب آپ کو جیسے معلوم ہے e to the power x is a exponential function its value will depend on the value of x تو ایکس کو اگر میں ویلو دوں فار ایگزامپل ٹو یا تھری یا جو بھی ویلو دوں تو اس حساب سے اس کی ایکچوئل ویلو آ جائے گی لیکن رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ایکس کی ویلو پھر اسی حساب سے depending upon the the number of value that I assign to x اس کے حساب سے جتنی ٹرمز میں نے اگنور کی ہیں ایکس کی جگہ وہی نمبر ہم رکھیں ٹو یا تھری تو وہ ہم کیلکولیٹ کر سکتے ہیں how much error I have introduced in the error error تو یہ لوکل ٹرنکیشن ایرر کہلاتا ہے ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے بالکل ٹھیک تھینک یو جی اس کو آگے لے کے چلے اس کو آگے لے کے جی e to the power x کی آپ نے بات چیت کی اس کو e to the power x کو آگے ہم بتاتے ہیں e to the power x doctor صاحب نے بات کی اگر ایکس کی ویلو ہم ون ٹو تھری فور ہیں تو یہ ایکسپینشلی انکریز کر رہے ہیں نا آپ نہیں چاہیں گے کہ جب جو چیز انکریز کرے اس کو کسی دوسرے ٹرنکیٹ کریں یا چھوڑ دیں تو جو one two three four five x کی کوئی بھی ویلو دیں گے تو یہ ایکسپینشلی انکریز کرتا جائے گا لیکن اگر ایکس کی قیمت آپ پوائنٹ ون رکھیں مثال کے طور سے تو یہ پوائنٹ ون کا اسکوائر ہوگا پوائنٹ زیرو ون پھر اس کے بعد سو آن سو فور چلتا جائے گا نا کم ہوتی جائے گی تو ہم دیکھیں گے کتنے سگنیفیکینٹ ڈیجٹ تک ہم کو چاہیے ہوگی وہ وہاں تک ہم اس کو کیلکولیٹ کریں گے اور باقی کو ہم اگنور کریں گے یہ چیزیں ڈپینڈ کریں گی کہ آپ کس جگہ پر کس پوائنٹ پہ ڈاکٹر صاحب نے کیا کہ کس جگہ پر آپ نے ان کو ٹرنکیٹ کرنا ہے کس جگہ پر روکنا ہے کاس ایکس کی مثال لی کاس کی مثال آپ کے سامنے موجود ہے کہ ہم اس کو کیا کریں گے one minus x square by two factorial plus x four by four factorial تو ایکس کی یہ جو ایکس کہاں پہ ہوگا کس انٹرول میں ہوگا مثال کے طور سے کہ مائنس فائیو ٹو پائی یعنی کہ کاس کے جو آپ کو بتاشن ہے اس کی ویلو کہاں پر زیرو ہوتی ہے اور کہاں پہ مائنس ون ہوتی ہے مائنس ون ٹو ون کے درمیان یہ آسولیٹ کر رہا ہے تو ہم نے دیکھنا ہے کہ کس جگہ پر یہ ہم نے روکنا ہے یا کتنی ایکوریسی تک ہمیں جواب چاہیے جتنی ایکوریسی تک جواب چاہیے اتنی زیادہ آپ کو کیلکولیشن کرنی پڑے گی اگر آپ نے سکس ڈیجٹ تک جانا ہے تو شاید آپ کو پانچ ٹرم چاہیے ہوں گی اگر آپ نے ٹویلو ڈیجٹ تک جانا ہے تو آپ کو ہو سکتا ہے فورٹین ٹرمس چاہیے ہوں گی اینڈ سو آن سو فور تو یہ چیزیں ڈیپینڈ کریں گی کہ اس کے اوپر کہاں پر آپ روکتے ہیں جو کہ آپ نے شاید ایف ایس سی میں کیا تھا یا کیلکولس میں کہیں کیا ہوگا کہ جہاں پہ ایک اسٹاپنگ رول آتا ہے نا ٹیلر سیریز کے اندر کہتے ہیں کہ اسٹاپنگ رول یہ ٹیلر سیریز یاد ہے کچھ یہ نہیں یاد ہے ٹیلر سیریز جس کے اندر ہم کرتے تھے F A plus H is equal to F A plus H F dash A N plus so so forth اور اس کے بعد میکلونس میں کیا تھا F X equal to F zero plus X F dash zero and so so forth یہ وہی چیز ہے اس کے ذریعے آپ نے اس کو ایکسپینڈ کرنا ہے اور وہیں پہ ٹرنکیٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے تو جناب آگے تھوڑا سا اس کو اور فارملائز کر لیں یہ جو آیا ہے اس کو میں دوبارہ سے ایک دفعہ پڑھ دیتا ہوں آپ لیے if you use only the first three terms to compute cos x for a given x اور ایکس کو فرض کر لیں اسی انٹرول کے درمیان ہے minus pi by two to pi by two suppose we get an approximate answer here the error is due to truncating this series جو ایرر آئے گا کس وجہ سے کہ because you are truncating at certain point suppose we retain the first and terms the truncation error is given by یہ اس فارمولے سے آئے گا truncation error t e should be less than or equal to x to the power two n plus two divide by two n plus two factorial یہ ذرا دیکھ لیجیے گا یہ اسی فارمولے کے لیے ہے یعنی کاس ایکس کے لیے truncation error should be x to the power two n plus two divide by two n plus two factorial یہ ہم نے کیا کیا کہ اگر آپ این ٹرمس کے بعد اس کو ٹرنکیٹ کریں گے the t e is independent of the computer use اب یہ دیکھیں ٹرنکیشن ایرر جو ہے جبکہ میں نے سیکنڈ ٹائم سیکنڈ جو ایرر تھا آپ کے پاس راؤنڈنگ آف وہ میں نے بتایا تھا کہ کمپیوٹر ذمہ دار ہے اس کے اندر کون ذمہ دار ہے اس میں ڈیسیزن آپ نے خود دینا ہے and you have to decide کہ where we have to stop کتنی ہمیں ایکوریسی چاہیے کتنے ہمیں سگنیفیکنٹ ڈیجٹ تک پہنچنا ہے وہ ڈیسائڈ کرے گا اس کے اوپر تو truncation error is independent of computer power یا کمپیوٹر کیپیبلٹی پھر کہتے ہیں if you wish to compute cos x for accurate with five significant digits اب کہاں تک آ گئے فائیو سگنیفیکنٹ ڈیجٹ تک جانا ہے مثال کے طور سے 0.1, point one two three four five the question is how many terms in the expansion are to be included اب اس میں دیکھنا ہے کہ کتنی ٹرمس آپ نے اس کو اس کے اندر انکلوڈ کرنا ہے تو کیا ہوگا اس سچویشن کے اندر ہمارے پاس کیا ہے x to the power two n plus two جو ٹرنکیشن ایرر جو ہم نے بتایا تھا x to the power two n plus two divide by two n plus two factorial should be less than point five to the power ten to the power minus five اور 5 into 10 to the power minus six یعنی یہ جو آپ کے پاس ویلیوز آئی ہیں یہ کس سے کم ہونی چاہیے five into ten to the power minus six ہے یعنی point zero zero up to six five تک آپ نے پہنچنا یعنی ten to the power minus six موجود ہے اس کو ذرا غور سے دیکھ لیں اس کا اگر آپ لاگ وغیرہ لے لیں دونوں سائڈ کا تو آپ کے پاس کیا آئے گا taking logarithm on both side we get two n plus two log x minus log of two n plus two factorial کیونکہ لاگ لیتے ہیں نا log m by n is equal to log m minus log n should be less than log to دیگ of five minus six log of ten to the base کو log of two plus two factorial minus two n plus two log x should be greater than five point three ٹھیک ہے نا یہ فائیو پوائنٹ تھری سے زیادہ ہونا چاہیے اب اس سے ہم دیکھتے ہیں کیا ریزلٹ نکلا what we have infer from here is that the above n is satisfied for n is equal to seven یعنی یہ جو آپ اس کے اندر ویلو پٹ کریں گے تو سیون کے اوپر یہ جواب آ جائے گا hence seven terms in the expansion are require value of cos x with the prescribed accuracy تو اگر آپ نے یہاں تک پہنچنا ہے تو اس فارمولے سے ہم کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ سات ٹرم تک آپ نے جانا ہے سات ٹرم تک جب آپ پہنچیں گے تو آپ کو جو ریکوائرڈ ایکوریسی ہے وہ آپ کو مل جائے گی تو جناب یہ جو ٹرانکیشن ایرر ہے یہ بھی ذرا غور سے دیکھنے والی بات ہے اور اس کے اندر سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ نے اپنی خود اس کے اندر کتنی ایکوریسی پہ آپ جانا چاہتے ہیں لیٹس ٹرائی ٹو تو یہ جناب اس کے لیے اس کوشچن uh, کے لیے the error is given by t less than x to the power sixteen divide by sixteen factorial تو یہ جناب ہم نے کیلکولیٹ کیا اور کیلکولیٹ کرنے کے بعد بتایا کہ اس کے بعد اگر آپ کریں گے تو وہ آپ کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس پہ کوئی امپیکٹ زیادہ نہیں ڈالے گا تو جناب ڈاکٹر صاحب یہ ہم نے بتانے کی کوشش کی ان کو بچوں کو کہ ہمارے پاس جو تین ایررز ہیں ایک انہیرنٹ ایرر ہے راؤنڈنگ آف ہے اور اس کا ٹرنکیشن ایرر تین طرح کے ہیں یہ موسٹ پرابلی آتے رہیں گے ان کو اور اس سے تھوڑا سا محتاط رہنا چاہیے ٹھیک ہے نا تاکہ کسی جی۔ وقت یہ چیزیں نادانستہ طور سے اس میں نہ کرے اگر آدمی کو پتا ہو کہ جی اتنا ہم نے مارجن رکھا ہوا ہے تو آدمی اس کو ریکٹیفائی کر لیتا ہے لیکن پلیز بالکل انہوں نے اسی طرح سے اس کو error awareness is the main thing کہ we should be conscious of how much error we are introducing and which error we are introducing are we tackling with inherent error inherent error means we have to rectify the the definition of our model mathematical model ایک چیز کا توجہ دلانا چاہوں گا کہ دیکھیے یہ جو ٹرمز ہم نے لی فارمولا ہم نے ایک لے لیا کہ ہمارے پاس ٹرنکیشن ایرر کے ایسٹیمیشن کے لیے ایک ٹرم ہمارے پاس آ گئی یہ term terms of the Taylor's expansion سے ہی لی گئی ہے اور اسی سے ہم نے آگے کیلکولیٹ کیا گیا ہے ہم نے اپنے آگے جو بھی لمٹ رکھنی ہے کہ ڈیسیمل پوائنٹ کتنا ہو کتنا کم سے کم ایرر ہم انٹروڈیوس کریں کیا باؤنڈری یا کیا باؤنڈڈنیس ہم اپنے لیے امپوز کر رہے ہیں تو اس پرٹیکولر مثال میں uh, ہم نے یہ شو کیا کہ اگر فرض کیا کوشچن یہ تھا کہ how many terms included so that we can compute of x accurate within five significant digits یعنی اس کا یہ مطلب ہوا کہ کوسائن ایکس کے جو فائیو سگنیفیکینٹ ڈیجٹس ہیں وہ ایبسولوٹلی ٹھیک ہوں چھٹا اور ساتواں اگر غلط ہوتا ہے یا آٹھواں غلط ہوتا ہے تو ہوتا رہے تو اس ایسٹیمیٹ کرنے کے لیے ہم نے اس فارمولے کو یوز کیا the formula is coming from the truncation Taylor series itself اور اسی طرح سے اگر ہم نے کوئی بھی کنڈیشن کوئی بھی کوشچن کر رہے ہوں اور اس میں اس سے ہٹ کے ہو کوشچن اور اس میں مثال کے طور پر ہو کہ compute cos x accurate within seven significant digits تو یہاں پر جہاں فائیو لکھا ہوا ہے we will replace that by and calculate and find out the relevant value of nine جو ہمیں ایک اپروپریٹ آنسر یا ایسٹیمیٹ دے دے گا کہ ہم اتنے نمبرز آف ویلوز کیلکولیٹ کر لیں تو ہمارے پاس error will be in the interval that we require یہ ایک ساتھ میں سمجھنے کی بات تھی تو ایررس کو ہم سمرائز کرتے ہیں اور آج ہم نے ڈاکٹر صاحب پھر ان کو جو ٹوٹل بیسیکلی ہم نے بات کی ایررس کے لیے rounding off errors errors truncating errors یہی تھا اور سم جیسے جیسے جنریٹڈ ایررز بھی ہیں ریشوز کو اگر ہم نے کیا تو وہ میں نے وہاں پر ایک مثال دی تھی شروع میں کہ جنریٹڈ ایرر ہے کہ اگر ہم نے ایک ریشنل نمبر کو ڈیوائڈ کر رہے ہیں اس ڈیوائڈ کرنے سے اگر ہم اس کو ڈیسیملز میں لیتے ہیں تو point two by three will be point six ہو تو یہ ایرر ہم نے جنریٹ کر دیا why because when we stop after certain term and we round off the error then we have generated that error it was not inherent there لیکن اسی طرح سے ایک سیکنڈ اس کا ایکسپیکٹ میں نے بتایا chopping off error some time in some books it is mention at that but in other in present context it is called as truncated error تو یہ ٹرم بھی انٹرچینجیبل ہیں اور مختلف بکس میں بعض اوقات آتھرز اسے ڈفرینٹ نام سے مینشن کرتے ہیں تو اگر آپ کہیں آف ایررز دیکھیں تو اس سے گھبرائیں نہیں وہ یہی ہے جو ہم نے ابھی ٹرنکیٹڈ ایررز کی بات کی اس کو ڈیفائن کیا اس کی مثالیں بھی دیں اور آپ کو اس کے بارے میں ایکسپلین کیا تو جناب ڈاکٹر صاحب بچوں کو یہ کہ آج یہ چیزیں دیکھ لیں کیونکہ جی۔ اب نیکسٹ لیکچر سے انشاءاللہ ہم اسٹارٹ کریں گے ایکچوئل کام شروع کریں گے یہ صرف انٹروڈکشن تھی تو ایکچوئل کام سولوشنز نیومیریکل کمپیوٹیشنز انشاءاللہ اگلے لیکچر سے شروع ہوگا اس وقت تک کے لیے آپ ہم کو اجازت دیجیے جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اپنی صحت کا خیال رکھیے گا مینٹل فزیکل اور ایکسرسائز جاری رکھیے گا کیا کرنا ہے آپ نے نیکسٹ ٹائم کاپی پینسل ضرور ساتھ رکھیں گے آ, اس وقت تک ڈاکٹر صاحب ہم اجازت اجازت لیتے ہیں پھر ملاقات ہوگی جی، انشاءاللہ اللہ اللہ حافظ السلام علیکم السلام علیکم اللہ حافظ